زبید نے سعد بن عبیدہ سے انہوں انہوں نے نے عبد الرحمن سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا اور ایک شخص کو ان کا امیر بنایا اس امیر شخص نے آگ جلائی اور لوگوں سے کہا اس میں داخل ہو جاؤ کچھ لوگوں نے اس میں داخل ہونے کا ارادہ کر لیا اور کچھ لوگوں نے کہا ہم آگ ہی سے تو بھاگے ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعے کا ذکر کیا گیا تو آپ نے ان لوگوں سے جو آگ میں داخل ہونا چاہتے تھے فرمایا اگر تم آگ میں داخل ہو جاتے تو قیامت تک اسی میں رہتے اور دوسروں کے حق میں اچھی بات فرمائی اور فرمایا اللہ تعالیٰ کی معاشیت میں کسی کی اطاعت نہیں اطاعت صرف نیکی میں ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار سات سو پینسٹھ